بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا سفلا تم اما بعد معذر سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ناشیز نے سرسری طور پر مقیم کینیڈا ڈاکٹر کہ ایک دعوے پر ایک اعتراض کیا دعوی یہ تھا کہ مجھے پانچ لاکھ حدیثیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے اعتراض ناچیز نے یہ کیا امام جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس وقت دنیا میں شاید دو لاکھ حدیثیں گردش کر رہی ہیں اور وہ مجھے حفظ ہیں اگر اس سے زیادہ ہوتی تو بھی میں ان کو یاد کر لیتا اس سرسری سے اعتراض کو ڈاکٹر کے سواریوں نے سنا تو ایک تحریر پہ میرے خلاف نیٹ پہ شائع کر دی ناچیز نے اس کے متعلق کچھ وضاحت کی امام جلال الدین سیدی رضی اللہ تعالیٰ نے کا حوالہ القبا کے سے پیش کیا تو موصوف ڈاکٹر کے سواریوں نے ناچیز کے خلاف ایک اور تحریر بھیج دی جس کا عنوان انہوں نے رکھا عصر حاضر میں موجود ذخیرہ احادیث اور ان کی تعداد سے متعلق اشکالات کا اضالہ ایک تحقیقی جائزہ اور اس کا محرر محمد اقبال چشتی لکھا ہوا ہے تو اس نشست میں ان کا جواب الجواب پیش کرنا ہے اور یہ اس نشست کا مقصد ہے الحمد للہ سما الحمد للہ کہ ان نے سفا نمبر دو پہ لکھا ہے یہ آخری جواب ہے آئندہ سے اس سلسلہ کو طول نہیں دینا چاہتے کیونکہ ایسے معاملات کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت صرف نہیں کرنا چاہتے یہ ان کا جملہ یہ فقرہ میں تو سمجھتا ہوں ان کی زندہ کرامت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ ناچیز کی طرف سے جب یہ جواب پہنچے گا تو ان کی جو تحریر ہمارے پاس پہنچ چکی ہے یہ آخری ہی شمار ہوگی اور اس کے بعد ان کو قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہو سکے گی تو یہ ان کی کرامت ہے لیکن کرامت ایسی عجیب ہے کہ الٹی پڑ گئی میرے بھائی ڈاکٹر کے خلاف کرونے کے حوالے سے ناچیز کے مستقل بیانات منظر عام پہ آئے ان میں سے کسی کو نہ ان کا ڈاکٹر چھیڑ سکا ہے اور نہ ہواری چھیڑ سکے ہیں جو سرسری بات کی ہے اس کے اندر ان کو چانچا کرنے کا موقع ملا ہوا موقع ملا ہے لیکن الحمد وہ اشر آپ ان کا دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے میرے متعلق یہ یہ لکھا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں بہتان تراشیاں کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے حسد رکھتے ہیں اس پر میں اتنا گزارش کروں گا کہ حضرت میرا جھوٹ اور بہتان تراشی کوئی ثابت کرے اور میں اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان جناب کے ڈاکٹر کا ثابت کر چکا ہوں کہ اس کے ساتھ کا دنیا میں کسی نے جھوٹ اور بہتان کبھی نہیں بنایا ہوگا وہ کیا کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے مبحف حکم المرتد سے اس نے ممتاز قادری کے مسئلے میں یہ بیان کیا تھا کہ فک کے کتاب الفقہ المذاہب الربا میں حنفیوں کا مسلک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی غصے میں آ کر قرآن مجید کو چیر پھاڑ کے نیچے پھینکتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا اس کا کلپ میں نے سنا ڈاکٹر اشرف نے اس کا رد کیا اور میں نے آ کر پھر یہ عبارت جب دیکھی تو وہ میرے سامنے ہے اور وہ میں اس کے کرونے کے رد کے اندر موضوع کے اندر یہ عبارت پیش کر چکا ہوں کہ عبارت کو یہاں پر یہ بتا رہی ہے کہ وہ کافر ہے ایسا جو کرے اس کی عورت طلاق ہو جاتی ہے اتنے شدید سخت الفاظ لکھے ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ دوسروں پر بہتان اور جھوٹ باندھنے کے الزام لگانے والے چیلے ذرا اپنے بڑے کا حساب لیا کہ کیا ہوا آپ کے بڑے کو میں پوچھتا ہوں عبارت تو کچھ ہے اس میں اور اتنا پلٹ اتنا عکس اتنا تناقض کہ ادھر تو لکھا ہوا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے مرتد ہے اور پھر ادھر دعویٰ یہ کر دینا کہ وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا یہ تناقض ہے اب یہ عبارت دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں یہ عبارت جو بنائی گئی اور اس کو منسوب کیا گیا فقہ انفی کی طرف ڈاکٹر نے سمجھ کے ایسا کیا جان بوجھ کر ایسا کیا دیدہ دانستہ ایسا کیا یا غلطی سے نہ سمجھی آدم میں فہم یا غلط فہمی سے ایسا کیا دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں اگر پہلی بات ہے کہ جان بوجھ کر فقہ حنفی کے اتنے مسئلے کو اس نے تبدیل کیا اسلام کو کفر کفر کو اسلام بنا دیا اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے دیدہ دانستہ ایسا کیا اے ہماری تم بتاؤ اگر کوئی شخص دیدہ دانستہ قرآن مجید کی توہین کے متعلق یہ بات کرتا ہے اور اس کو منسوخ کرتا ہے کسی فقہ کی طرف اس کا شرح حکم کیا ہے شرعیات میں حکم کیا ہے حکم شرعی تم نے بتانا ہے تم نے بتانا ہے کہ حکم ارتداد کے سوا کوئی اور ہوتا ہے یا نہیں یہ تم نے بتانا ہے بات یہ ہے

کے ساتھ دعوی کر کے کہتا رہا کہ یہ بخاری اور مسلم صحیح ہین میں ہے میں پوچھتا ہوں پانچ لاکھ حدیث دیکھنے والا پڑھنے والا شخص اس کو ستا جو ہیں ان سے بھی یہ روایت نہیں مل سکی اتنا بڑا جھوٹ بولا یہ جھوٹ ہے یا غلطی ہے اگر جھوٹ ہے تو میری طرف الزام جو من جو کیا گیا اس کا جواب ہو گیا اور اگر یہ حضرت کے غلطی ہے تو تم نے غلطی بھی میری طرف منسوخ کی اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں لیکن الحمدللہ میری تو ایسی نہیں دکھا سکے حضرت کی تو تمہارے سامنے آئے اس کو چھیڑا تک نہیں نہ تحریر میں نہ تقریر میں خیر ہے وہ تم یونیورسٹی کا مال ہے تمہارا کیا کام ہے ہمارے ساتھ مات مقابلے میں آنا بات کو سمجھیے گا پھر مطلب غلط کرتا رہا حدیث کا ہم نے الحمد اس کی ساری وضاحت کی یہ حدیث کہیں کو تو بھی سطح میں نہیں ہے یہ صرف معطا امام مالک اور وہ بھی ایک روایت معطا امام مالک کی میں نے ساٹھ روایتیں بتائی تھی ساٹھ روایتوں میں سے ایک روایت کے اندر اس کا ذکر ہے حافظ ابن عبد البر نے تمہید کے اندر حدیث نظر کے تحت اس حدیث کی شرح فرمائی اور بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے وہ معنی بھی غلط کرتا رہا حوالے بھی غلط دیتا رہا شرم آنی چاہیے اور تمہارے بڑے کا تو پانچ لاکھ حدیث ہے یہ پڑھنے والا شخص جو ہے اس کو ایک حدیث کا حوالہ معلوم نہیں ہے ایک حدیث کا معنی صحیح نہیں آ رہا اس کا اعراب صحیح نہیں کر سکتا اس کا معنی صحیح نہیں بتا سکا تو میں کہتا ہوں اگر تمہارے اندر کوئی جرت ہے تو جو میری سرسری بات ہے اس کی طرف جانے کی بجائے جو مقصود مزاد بیان تھا اس کی طرف جاؤ اس کا رد کرو اپنے ڈاکٹر سے کہو تمہارے سے تو ممکن نہیں ہے ڈاکٹر سے کہو میرے بھائی اس کے بعد انہوں نے او ہو ہو ہو پتا نہیں کیا دعوے کر دیے اس اپنی تحریر کے اندر حضرت یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور اس کے اندر جناب انہوں نے کہا کہ آپ تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کمپیوٹر کا دور ہے فلان کا دور ہے اس دور کے اندر ہزاروں مختوط منظر عام پہ آ گئے کتابیں چھپ رہی ہیں دھڑا دھڑ پھڑ اور حضرت نے پھر یہ کہا کہ جن کتابوں میں موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں کہ جن کتابوں کا آپ نے کہا دنیا میں بحران ہے وجود ہی نہیں ہے وہ آپ کا ملمی ہے آپ کا کیونکہ آپ جدید اور ماڈرن چیزوں سے دور رہتے ہیں اس وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا کتابیں حدیث کی منظر عام پہ آ چکی ہیں ان میں سے حضرت نے بتایا ان کے نام پیش کیے یہ بتایا دیکھو یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی ہے یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے میں نے کہا تھا کہ الموافقت بین اہل البیت و صحابہ ابن السمان کی کہاں ہے یہ کتاب ہے اب اس نے پتہ کیا کیا انہوں نے کہا یہ لیجئے ہم تصویریں بھی بھیج رہے ہیں یہ کتاب منظر عام پہ تمہیں معلوم نہیں ہے اب جو انہوں نے کہا وہ میں پڑھتا ہوں کہتا ہے اس کتاب کا پورا نام الموافقت بین اہل البیت و صحابہ ہے اس کا مصنف ابو سعد اسماعیل بن علی بن حسن بن جوائے اور راضی سمان ہے یہ کتاب انیس سو ننانوے کو القتب العلمیہ بیروت سے تباہ ہوئی اس کتاب کی تحقیق سید یوسف احمد نے کی بات کو سمجھنا میرے بھائی اب پھر آگے لکھا اور اس کے صفات کی تعداد تین سو اٹھائیس ہے اس کے علاوہ یہ کتاب بحرین کے ایک ادارہ مبرت العال صاحب نے بھی اس کی تباد دو ہزار سترہ میں کی اور اس پر تاخیر فرید بن فرید خواجہ کی نے کی اس کے بعد امام زمکشیر صاحب الکشاف نے اس کتاب کی اسانید کو حض کر کے اس کا نام المختصر فلم بین اہل البیت و صحابہ رکھا اور یہ کتاب دو ہزار ایک میں مصر کے دار الحدیث سے چھپ کر منظر عام پر آئی دونوں کتب کی تصاویر بھی یہاں پر دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہوا میں تیز چلائے گئے ہیں اور ایمان سے میں یہ کہتا ہوں افسوس ہے ایک ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ نہیں کہتے یہ غلطی ہم نہیں کریں گے یہ ہوا میں تیر چلائے گئے نہیں یہ حضرت کے دماغ میں تیر چلائے گئے جن کی وجہ سے جن تیروں کی وجہ سے حضرت کی ہوش جو ہے وہ اس وقت ٹکانے نہیں ہے اور وہ جو لکھ رہے ہیں ان کو پتے نہیں ہم کیا لکھ رہے ہیں عجیب بات دیکھیں گے ادھر گئے بھائی ادھر آؤ نکالو گا یہ دیکھو میرے بھائی یہ نیٹ میں نے کھولا ہوا ہے دار القتب العلمیہ سے سید یوسف احمد کی تحقیق کے ساتھ جو چھپی ہے وہ مختصر کتاب مختصر کتاب الموافقت ہے الموافقت نہیں ہے اس کے واقعات تین سو اٹھائیس صفحے ہیں اور حضرت نے کیا لکھا حضرت نے لکھا الموافقت مختصر نہیں الموافقت دار القطب العلمیہ بیروت سے چھپی اور سید یوسف احمد کی تحقیق کے ساتھ اور صفحات کی تعداد دو سو تین سو اٹھائیس بتائی جبکہ یہ کتاب چھپنے والی مختصر ہے الموافقت نہیں ہے یہ زمکشری کا اختصار ہے تو کیسی عجیب بات ہے حضرت میں صحیح کہہ گیا ہوں نا تیر ہوا میں نہیں چلائے گئے جناب کے دماغ میں چلائے گئے ہیں اس وجہ سے آپ کی ہوش ٹھکانے نہیں لکھتے وقت یہ آپ نے نیٹ کھولا تھوڑا سا سمجھ آیا اور نہ آیا جو آیا وہ بننے اور دنیا میں نام پیدا کرنے کے لالچ میں آ گئے ہماری بد نصیبی کہ ہم آپ جیسے جاہلوں کو منہ لگا کر بیٹھ گئے اگلی بات سنو بھائی جو سفا جو کتاب مختصر من کتاب الموافقت کا ٹائٹل دیا اور تصویر دی ٹائٹل کی تصویر دی ہے وہ سید ابراہیم صادق کی تحقیق کے ساتھ ہے سید یوسف احمد کی تحقیق کے ساتھ نہیں ہے جو سید ابراہیم صادق کی تحقیق کے ساتھ ہے وہ میرے پاس یہ ہے وہ یہ ہے جس کا اس نے فوٹو دیا ہے تصویر دی ہے وہ یہ ہے میرے بھائی یہ مختصر ہے یہ بھی مختصر ہے وہ بھی مختصر ہے میں اب حضرت کو بتاتا چلوں کہ حضرت میں آپ کو برا نہیں بولتا اس وجہ سے کہ آپ کی شایان شان میرے پاس الفاظ نہیں کہوں کہ الموافقت بات کو سمجھنا ایک اصل ہے ایک مختصر ہے ابن السمان کی جو مختصر ہے اپنا اصل ہے وہ یہ ہے اس کا فوٹو اس نے بھی دیا ہے کتاب الموافقت بین اہل البیت و صحابہ ابن السمان کی یہ دار القتب المیا کی چھپی ہوئی نہیں ہے یہ مبرت العال والاصحاب کی چھپی ہوئی ہے غلطیاں اپنی شمار کرتے جانا اور پھر اپنے بابا جی کو بتانا کہ بابا جی ہم سے تو کچھ نہیں بن سکا اب آپ ہی مہربانی کریں اسی طرح کی کوئی الٹی کرامت آپ دکھا دیں طرح ہم نے دکھائی اب مبرت العال والاصحاب کی چھپی ہوئی الموافقت جو اصل ہے الحمد وہ میرے دعوے پر دلیل ہے کہ کتابیں دنیا سے گم ہو گئی ہیں اور تھوڑا کچھ رہ گیا ہے بہت زیادہ گم ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ پہلا تباہ ہے اس کا تباہ ہے اور یہ کتنے صفوں کی کتاب ہے جی بھائی نوے صفحے کی ہے کتنے صفحے کی نوے صفحے کی اس طرح بنی ہے کہ شروع کے اندر یہ مقدمہ بھی ہے اور اتنے صفحات تو اس کی فہارس پر لگ گئے یہ اصل کتاب جو ہے وہ کتنی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے صفحے ہیں بھائی کتنے برقے ہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ صفحے اور یہ برقے اور یہ تیرہ ہو گئے کا نہیں یہ صفحہ بنتا ہے تیرواں سفا بنتا ہے ورقہ نہیں بنتا ٹھیک ہو گیا اب تم خود سمجھدار ہو بھائی مختصر تو اس کا ہے تین سو اٹھائیس سفے کا اور اصل ہے بارہ برقے کا ذرا مجھے بتاؤ یہ کتاب پوری ہے تمہیں شرم نہیں آتی کبھی مختصر بھی اصل سے بڑا ہو سکتا ہے کچھ تو شرم کرو آ گئے تو علم کے میدان میں اتر کے اب دیکھ مکشری کی میرے بھائی مختصر ہے یہ اتنا متول ہے اس سے آپ خود سمجھ رہے ہیں آسانی حضف کر دی مکشری نے اور یہ کتاب لکھی دیکھو پہلی روایت اس کی مختصر کی پہلی روایت کہاں سے شروع ہو رہی ہے عنوان ہے ذکر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی علیہ السلام فی فضل علی کرم اللہ وجہ یہ عنوان ہے اس کے تحت روایت جو حدیث پہلی پیش کی جا رہی ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے اب اصل کی طرف چلتے ہیں اس کی پہلی حدیث جو ہے پہلی روایت یہ دیکھ مارویہ عنوان ماروے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فی امر الخلافت والے استخلاف عنوان مل رہا ہے اور حدیث مروی کیسے ہو رہے ماروے عن علی وہ حضرت عائشہ سے مروی ہے یہ ملا جی بتائیں ایمان سے بتائیں ملا تو کہنا تمہیں جائز نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کتنی حدیثیں گم ہو چکی ہیں مفقود ہو چکی ہیں موافقت سے یہ چند مرکے ملے تو ناچیز نے دعویٰ تو صحیح کیا تھا کہ دنیا سے زیادہ کتابیں گم ہو گئی ہیں میں نے اپنی بات نہیں کہی تھی میں نے امام جلال الدین سیوتی کا قول پیش کیا اور وہ قول جو ہے اگر حسن محاذرہ میں نہیں ہے تو یہ وہم جو مجھے لگا اس کو تو الحمد میں نے تسلیم کر لیا تمہارے تو شیخ کے تسلیم کر تسلیم کرنے کی عادت ہی نہیں ہے نا کوئی ایک تسلیم بھی تو کر کے دکھاؤ یہ میں نے اتنی غلطیاں ہم نے نکالی ہیں وہ کہہ دیتے کہ یار میں نے کتاب الفقاء المذاہب العربیہ اربا جو ہے اس کی عبارت کو میں نے غلط پڑھا ہے وہ اس طرح نہیں ہے توبہ کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں اتنا کفر کی بات میرے منہ سے نکل گئی ہے یہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا میں نے الحمد اور یہ علماء کا وطیرہ ہے عادت ہے ان کا خلق عظیم ہوتا ہے یہ لوگوں کا یہ بام لگ جاتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ لیکن حوالہ تو میرا موجود ہے الکوا کے مشاعرہ میں موجود ہے ایک اور حوالہ اضافے کے طور پر پیش کر دیتا ہوں جو پہلے سابق کر میں پیش نہیں کر سکا وہ احساس کا اس کو بھی دیکھ لینا اور وہ امام جلال الدین سیوتی کا قول ہے کہ دو لاکھ اس وقت گردش کر رہی ہے اگر زیادہ ہوتی تو میں میں تو حقیقت تن تن جو خاتمت الحفاظ ہیں بال اتفاق میں تو ان کی برد پیش کر رہا ہوں تمہارے کا تو یہ حال ہے پتہ نہیں چلتا حدیث کہاں کی ہوتی ہے پائے پیش کہاں ہو رہی ہے اور یہ بات پھر افسوس یہ ہے کہ مانا ہی غلط کرنا ارا بھی غلط بتانا مطلب غلط بتانا اور الٹ عبارت بنا دینا یہ حضرت کا کام ہے یہ کمالات صرف آپ کو نصیب ہیں اور آپ کے خاصے ہیں یہ ہاں دوسروں میں ان کا پایا جانا ممکن نہیں ہے تو بھائی میرے یہ دعویٰ ناچیز کا اسی طرح الٹا مخالف کے منہ سے ثابت ہو گیا کہ کتاب الموافقت دنیا میں نہیں رہی چند ورقے رہ گئے اور افسوس یہ ہے کہ جو چھاپنے والا ہے اس کا حق بنتا تھا تحقیق کرنے والے کا حق بنتا تھا یہ سمر کی وضاحت کرتا اور نمبر جب لگا رہا تھا تو ترکیم کے اندر ترکیم کے اندر وہ کہتا کہ بھائی یہ جو مجھے چند روایتیں موافقت کی ملی ہیں میں ان کی ترکیم ایک وغیرہ سے شروع کر رہا ہوں ایک سے شروع کر رہا ہوں اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ یعنی ایسے طریقے کے ساتھ ترقیم کر رہا ہے کہ پڑھنے والا یہی سمجھے یہ پہلے نمبر ہے دوسرا تیسرا چوتھا ہے بات نہیں سمجھی میری تو بھائی بات یہ ہے کہ حضرت کا یہ دعویٰ تو جھوٹا ثابت ہو گیا ایسے ہے نا اور الحمدللہ للہ ناچیز کی صداقت ہے بلکہ یوں کہو امام جلال الدین سیوتی کی صداقت بحال رہی ہاں۔ انہوں نے انہوں نے ان کی طرف تو منہ نہیں کیا نا پتا تھا لوگ کہیں گے تم امام جلال الدین سیوتی کے آگے اور لیکن ہم معاصر ہیں نا معاصر ہونے کی وجہ سے ہمارا تو حجاب نہیں تھا نا تو ہماری طرح متوجہ ہو گئے چلو کوئی بات نہیں ہم بھی امام جلال الدین سیوتی کی برکت سے اتنے کم نہیں بیٹھے کہ منہ توڑ جواب نہ دے سکے اب اگلی بات دیکھو حضرت نے پھر کہا کہ جی آپ نے تجرید السیاح ستا اس کا حوالہ پیش کیا وہ بھی نہیں ہے تجرید السیاح ستا رزین آبدری کی وہ بھی نہیں ہے میرے بھائی اس نے پتا نہیں کہاں سے دیکھتا رہا ہے یہ کتاب کہہ رہا ہے اعداد امام رضی امام جو تصویر پیش کی ہے وہ پڑھ رہا ہوں الامام رضین بن معاویہ و زیادات ہو فی کتاب ہی تجرید الصاب و القطب ستہ جمع و دراستن تخریجیہ اعداد احمد خورشید صدیقی وہ تو یہ لکھ رہا ہے کہ امام رضین کا تعارف کرانے پہ مقالہ لکھا ہے اس نے وہ کتاب نہیں ہے خدا تمہارا بیڑا غرق کرے تمہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے وہ مصنف کا بعض تعارف کرا رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو تجرید سیاح جو ہے وہ چھپی کہاں چھپی ہوئی ہے دکھا دو صحیح مجھے وہ بھی میرے پاس ورکے پڑے ہوئے ہیں تجرید سیاح کے اور نیٹ کے اندر موجود ہیں تجرید سیاح کے مصنف پر جو مقالہ ہے اس مقالے کے میرے پاس ورکے پڑے ہوئے ہیں افسوس ہے یار شرم آنی چاہیے چل پڑے تم وہ بن کر ہے اپنا تمہارے بڑے کو تو جرت نہیں ہو سکتی پتہ نہیں چھوٹے کیوں بولتے ہو اور سنیے پھر آگے لکھتا ہے صحیح ابن خزیمہ کے متعلق نا چیز نے کہا تھا کہ اس کے چند ابواب رہ گئے ہیں دنیا سے مفقود ہو چکی ہے زیادہ حصہ اس کا صحیح ابن خزیمہ کا وہ کہتا ہے لیزی جی ہے یہ بھی موجود ہے وہ تیر دماغ میں چلے تو دماغ کے اندر صرف حرکت کر کے موجود ہے یہ کتاب پھر اس کا بتایا کہ جی یہ چھپی ہوئی ہے سات جلدوں میں اس کے اندر حدیثیں کل اتنی ہیں فلان ہے یہ دیکھیں میرے بھائیوں عجیب بات یہ ہے اللہ اکبر و کبیرا یہ جو تحقیق کرنے والا ہے نا اس نے بھی لکھا ہے یہ ناقص ہے افسوس ہے کم از کم اس کا مقدمہ تو پڑھ لیتے اس نے بھی سفا نمبر ایک سو چھ پہ اس کا ناقص ہونا لکھا ہے اس سے جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ میں کتاب کا آخر حصہ آپ کو دکھاتا ہوں پانچ جلد پانچ جلد ادھر کہاں ہے یہ یہ دیکھو میرے بھائی یہ پانچ اچھا پانچویں یہ فہارس کی ہے چوتھی کہاں ہے یہ یہ چوتھی ہے میرے بھائی یہ دیکھو چوتھی کی جلد اس پہ لکھا ہوا ہے نہایت الجز وہ ہوا نہایت المخوطہ چوتھی جلد کی انتہا ہے اور مختوطہ یہی ختم ہو رہا ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں اور یہ حدیث نمبر آیا جا رہا ہے اس نے بھی یہی لکھا ہے اپنی تحریر میں وہ ہے تین ہزار اناسی ٹھیک ہے یہ نمبر اسی طرح ہے اب دیکھنا ان جہلوں کا ان جہلوں کا حال مبلغ علم ہے یہ دیکھو باب لکھا ہوا ہے باب و اباحت العمرہ قبل الحج و دلیل اعلی ان الفعلین من جنس اذا امر الله تعالى بهما فبدا بذكر عدما في الامر قبل الاخر ان جائزا ان يبدل ان يبدل المامور بالفعلين بعدما فی اس کے آگے کوئی چیز نہیں یہ باب بتا رہا ہے کہ باب کا عنوان ہے حدیثیں نیچے کیوں نہیں ہیں اور پھر یہ صحیح ابن خزیمہ ہے یہ سنن کی کتاب ہے جب سنن ہے تو جملہ ابواب فقہ کے ہونے چاہیے تھے اور اس کا آخری باب بابو جو ہے وہ بابو عباہت العمرہ ہے تو بتاؤ حج کے بعد فقہ کے کتنے ابواب ہوتے ہیں وہ پڑھ تو لیتے کم از کم اس کا آخر تو دیکھ لیتے نہ اس کا مقدمہ دیکھا نہ اس کا آخر دیکھا اور تان کرنا شروع کر دیا ہم پر آگے جو یہ ریل ہے یہ ریل اس محقق جو محشی ہے اس نے تیار کیا ہے کہاں سے صحیح ابن خزیمہ جب پرانی کہیں موجود تھی محدثین کے پاس تو ان کے پاس جو حدیث حوالے کے طور پر کسی نے یا روایت کے طور پر کسی نے لی تو اس نے ان سے تلاش کر کے یہ زیل بنا دیا یہ زیل بنانے کے بعد بھی پھر بھی ابواب جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے سمجھ نہیں آئی بات کی تو میرے بھائی کچھ تو حیا ہونا چاہیے لیکن کیا کریں کیا کریں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی صحیح فرمایا اقبال نے خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ یہ صحیح ابن خزیمہ کا افسوس یہ ہے تصویر بھی اس نے یار آخری صفحے کی تصویر بھی دی وہ پھر بھی سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہونا اور بات ہے عالم ہونا اور بات ہے مجھے پتا ہے تم لوگوں کی قابلیت صرف ایک مقالے کی حد تک ہوتی ہے جو پی ایچ ڈی میں تم لکھتے ہو اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا تمہارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ورنہ کیا ہوا تمہیں اتنا تمیز نہیں اتنا نہیں پر توفیق مل سکی سمجھ نہیں آ سکا کہ تصویر پیش کر رہے ہو اس پر اس پر جو لکھا ہوا ہے وہ صاف بتا رہا ہے بابا آگے دول کہ میں یہ کتاب ناقص ہے لیکن تم اس کو مکمل قرار دے رہے ہم نے تو یہی دعویٰ کیا تھا پھر میں نے مسند ابی اعلیٰ کبیر کا حوالہ پیش کا بتایا کہ مسند ابی اعلیٰ کبیر جو ہے وہ دنیا سے مفقود ہے اس پر آج کے لوگوں کا بھی اتفاق ہے تم نے اس کو نہیں چھیڑا اگلی بات میں نے کہا مسند بقی بن مخلد کہاں ہے اس نے دعویٰ کر دیا وہ پڑا ہے یار یہ چھپا ہوا ہے یہ دیکھو اس کی بھی میرے خیال میں تصویر پیش کی ہے مسن نہیں اس کی تصویر پیش نہیں کی ہاں پیش کی ہے تصویر ہے بقی بن مخلد القرطبی تو یار حضرت کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کو کہ مصنف اور تصنیف میں کیا فرق ہوتا ہے پتہ نہیں یہ مصنف اور تصنیف کے متعلق وحدت الوجود کے قائل نہ ہوں کیونکہ آج کے عارفین کا جو ہے معرفت کا جو روج ہے وہ اسی طرح کا ہی قرار دے سکتے ہیں اس سے آگے نہیں کچھ کہہ سکتے ہاں جی تو یہ بقی بخلط قرطبی جو ہے میرے پاس یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ملتی ملتی ہیں کہ نہیں ہے آپ ہوا کیا یہ بھی کسی نے مقالہ لکھا بقی بن مغلب جو تھا جو کتاب ہے اس کے جو صحابہ روات ہیں ان پر یہ مقالہ ہے او جاہل اجال الناس با کرامت لوگ تمہاری کرامتوں کو سلام ایسے اولیاء کبھی پیدا نہیں ہوں گے جن کی الٹی کرامت ہو اپنی ڈنڈ اتارنے کے لیے کرامت بھی ہو تو اپنا بیڑا کر کو جائے عجیب کرامت ہے یہ میرے بھائی سنو اب اس نے کہا یہ جی یہ چھپ چکی ہے یہ مختو ہے اس کا بوجھ سنو اب تحقیق اس کے متعلق میں بتاؤں ابو ظاہر ترابی نام کا ایک شخص ہے عرب کا اس نے دعویٰ کیا جرمن کی لائبریری کارل مارکس میں اس کا مختوطہ پڑا ہوا ہے اس سے پہلے مبارک پوری نے ترمزی کی شرح میں شرح کے مقدمے میں کہیں دعویٰ کیا کہ وہاں یہ پڑا ہوا ہے لیکن نیٹ پر بیسوں لوگوں نے ابو ظاہر ترابی اور اس مبارک پوری کا تختیہ ظاہر کیا کہ یہ غلط ہے کوئی اس چیز کا اس کا نشان نہیں ہے ادھر تم نے ایسے دعوی کر دیا تو میرے بھائی اب آخر میں حضرت نے اپنی پانچ لاکھ حدیثوں کو ثابت کرنے کے لیے چند حدیث کی کتابیں گنوائی ان کے نام پیش کیے اور پھر جمع کر کے کہا پانچ لاکھ سے زیادہ انہی کے اندر موجود ہیں تو دوسروں کا کیا ذکر باقی کا کیا تذکرہ اب میں حضرت کے وہ جو کتابوں کے نام ہیں ان کے اندر جو حضرت نے غلطیاں کی ہیں وہ آپ کو گنواتا ہوں حضرت نے یہ کہا کہ اتنی حدیث کی جو کتابیں ہیں فلاں جمع کرو فلاں جمع کرو فلاں جمع کرو سب کی حدیثیں جمع کرو تو بے بہا حدیثیں بن جاتی ہیں اب ان کے اندر جو غلطیاں ہیں جب حضرت نے سوتے ہوئے سوتے ہوئے جو کچھ لکھا ان کتابوں میں سے مقدسی کی مقدسی کی الحادیث المختارا امام حیثمی کی موارد الزمان اور ان کی جتنی ترتیب پر کتابیں ہیں ان سب کے نام لکھے اور پھر ان کی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اب ان بچاروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی کسی غیر مرتب اعلی ابواب الفق کتاب کی ترتیب کرتا ہے تو کیا ترتیب کرنے سے ہی حدیثوں کی تعداد مختلف ہو جاتی ہے ان کو اتنا تمیز نہیں ہے جاہلوں کو وہ بے وقوف جب تک سند نہ بدلے جب تک سند نہ بدلے اس وقت تک گنتی نہیں بدل سکتی تعداد میں اختلاف نہیں ہو سکتا تو الحادیث المختارہ جو ہے وہ تو جمع کی ہوئی باہر سے انہوں نے کوئی حدیث نہیں لی دوسری بات یہ جو ہے ہیسمی کی موارد زمان وغیرہ یا مجمع الزوائد ہے وہ مسند احمد معاج میں سلاسا تبرانی کی بزار بزدار اس طرح کی جو کتب ہیں ان کے اسانید کو گرا کر انہوں نے صرف فقہ کے ابواب پر اس کو مرتب کیا تو اس سے تعداد نہیں بدلے گی اصل جو کتابیں ہیں گنتی میں حدیثوں کو ان کے اندر دیکھا جائے گا جو ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی لیکن کیونکہ ان یتیموں کو اتنا تمیز ہی نہیں ادھر جو نمبر لکھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ نمبر تو لکھے ہوئے ہیں نا بات ختم ہوگی جب نمبر لکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی نمبر یہ بھی نمبر دونوں کو ملاؤ تو بڑا نمبر بات ختم ہوگی یہ وہی جندے کٹانے والی بات ہے اگلی بات دیکھیں اگلی کتاب دیکھیں حضرت کا علم کا حال یہ ہے ربی بن حبیب کی المسنت جو ہے اس کو داخل کر دیا ادھر اتنا تمیز رہی ہے کہ وہ بازیا فرقے کا ہے وہ حدیثیں ہی بازیا کی ہیں اہل سنت کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے ربی بن حبیب جو ہے وہ بازیا فرقے کا ہے اس کی حدیثیں ان کی اپنی حدیثیں ہیں اپنا مذہب ہے روایتیں بھی اپنی ہیں وہ ہمارے ہمارے مذہب کی حدیثوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اس طرح ہے جس طرح کہ روافظ کی روایتیں پکڑو اور ہمارے مجھے ہمیں چیلنج کر دو یہ دیکھو روافظ کی اتنے حدیثیں ہیں لہٰذا ثابت ہوگی لاکھیں صاحب یہ کیا ہوا ہمارے اہل سنت کے ہاں جو احادیث کی کتابیں معتبر شمار ہوتی ہیں ان کی بات کرو پھر اگلی بات دیکھو کہ الحاد والمسانی کتاب کا مصنف بتایا امام حسن اشبانی میں میں کہتا ہوں میرا تمہیں چیلنج ہے الحاد والمسانی امام حسن اشبانی دنیا میں دکھا دو دنیا میں تبیز ہونی چاہیے یہ کون ہے الحاد والمسانی کن کی تصنیف ہے الحاد والمسانی کن کو کہتے ہیں کس کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہو یا ان راویوں کا جن سے ایک یا دو روایتیں مروی ہوں ایک کی وجہ سے اور دو کی وجہ سے المسانی تو میرے بھائی الحاد والمسانی کتاب جو ہے وہ کس کی ہے امام ابن ابھی آسم ان کا نام ہے احمد بن عامر بن کا بحاق ابہا ابدہ صحبانی امام احمد بن عامر بن بحاق شہبانی نام یہ تھا اور بنا دیا حسن شہبانی کیا بات پھر وہی بات افسوس ہے کنز المال کو بھی شامل کر دیا تاکہ ان کی گنتی بھی شامل ہو جائے اس سے پوچھو کنز المال والا جو ہے اس نے کوئی روایت سند کے ساتھ ذکر کیا ایک روایت ہی بتا دو امام جلال الدین سیوتی اتنا بڑا ظلم یار امام جلال الدین سیوتی کے جمول جوامے کو بھی لکھ دیا وہ وہی جمول جوامے ہے اس کی اگر ترتیب کی جائے تو وہ بن جاتی ہے کنز العمال ترتیب کے بغیر جمول جمامے اور شرم آنی چاہیے تمہیں ٹھیک ہے جدید اور ماڈرن دور میں تمہارے پاس کیلکولیٹر جیسے کھلونے آ گئے ہیں لیکن بچے ان کھلونوں کو اس طرح استعمال تو نہ کرو اتنے ظلم کے ساتھ ہم تو ایمان سے کہتے ہیں ہم ایسے کھلونے جو ہیں ان کے ساتھ ایسا غلط حساب و کتاب کبھی نہیں کرتے منظری کی ترغیب و ترغیب کا بھی ذکر کر دیا حول ولا قوت الا اللہ یہ میرے بھائی ان لوگوں کا مبلغ علمی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ذرا بھی شرم ہوگی تو حضرت جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ آخری تحریر ہے ان شاء اللہ پھر آخری ہی رہے گی اور اس کے بعد نہ لکھنے کی کوشش کریں گے بےچارے اور نہ ہی بولنے کی کوشش کریں گے ہاں جی ورنہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی سابقہ بے شرمی کا ارادہ کیا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ آخری کلام ہے اس کے بعد ہم ایسے لوگوں کو منہ لگانا جو ہے وہ ہم دین کی بھی بے عزتی سمجھتے ہیں اور اپنی بھی بے عزتی دین کا نقصان سمجھتے ہیں اور اپنا بھی نقصان سمجھتے ہیں اللہ جل شاہ عجیب بات ہے پھر آگے میں نے چھوڑ دیا ایمان سے میں نے بہت بہت کچھ چھوڑ دیا یہ یوں سمجھیے پوچھتے آز کروا رہے تھوڑا سا معمولی دکھا دیا کہ اس سے باقی تحریر کا حال معلوم کر لینا ورنہ تو اتحاف الخارا تل مہارا اس کا بھی ذکر کر دیا امام بقی بن مخلت کی مسنت کا بھی ذکر کر دیا شرم آنی چاہیے جس کو تم نے دیکھا تک نہیں مصنف پر مکالا ہے اس کو اندر درد کر دیا اور اس کی ہزاروں حدیثیں بنا دی ہزاروں حدیثیں بنا کر کیلکولیٹر کر دیا چلو بہرحال میرے دوستوں اللہ جل شان ایسا ہٹ درم بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھے آخر دعوانا الحمد